سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا بے شک نماز کو آپ کا محبوب قرار دیا گیا ہے بس اس میں سے جتنی چاہیں پڑھیں حدیث نمبر ایک ہزار انتیس مسند احمد